اور ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا آسا ڈال دیجئے سو آسا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا